حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور مسجد کی دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اس میں سے بکری گزر جائے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار بیاسی